تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله لا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله اللهم لا أعصي ثمان عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دوامي ولك الحمد حمدا خالدا ما خلودي ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتي ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا عليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر منير ويا عصمة الباعث الخالق المستجيب يا رازق السجن الطويل ويا جابر الأجر الكثير ندعوك دعاء الباعث الفقير كدعاء المضطر الذليل دعاء من خضعت لك رقبته وحاجت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك عنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم يا كل كل وحيد ويا ويا صاحب قريب قريبا غير بعيد ويا صاحبا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا کے السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا سيار السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا غياث المستغيثين ومنتهى العائدين والمفرج عن المكروبين ونوضحها المظلومين ونجيب دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا اله العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به الوقت وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصعبه في كل لمحة ونقص بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميل الأهوال والأفعال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها محصورة على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد أهل القلوب ودوائها نور الأبصار وضيائها وصحة الأبدان وشفائها يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل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 علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب لك فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب لك فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم ورقاب أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لن تملكنا منها شيئا إلا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والاتيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا بما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نهب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وزملنا بالعافية اللهم إليك ربي فأقبلني وفي نفس لك ربي فذللني وفي أعين الناس فاقبلني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقبلني اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي وقت حاجات الدنيا بالشوق الى لقائي واذا أقررت عين اهل الدنيا من دنياهم فأقر عيني من عبادتك اللهم عيني على ديني بالدنيا وعلى اخرتي بالتقوى اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واسمحني الدنياي التي فيها معاشي واسمحني آخرة التي فيها معادي اللهم جل الحياة زيادة لي في كل خير وجل الموت راحة لي من كل شر اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعله ضعيفا منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا منا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعطاف والغنى اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت لا اله الا الله الحي هي لك الجنة لا قضيتها آه يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة العلا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياح كيف عين الكذب وعين الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي السبيل اللهم اقتنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا ظلموا في عبادك الصالحين اللهم لا تنهي منا صالح ما أعطيتنا اللهم اكثر عوراتنا وعن روعاتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إنا نسألك من خير ما خالف منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو کرنا کرنے گار ہے خطا کار ہے قصوروار ہے اے اللہ سب کی ہماری زندگی جن نافرمانیوں میں گزری اے اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا کو بجا نہیں لائے جن چیزوں سے تم نے منع فرمایا تو انہیں کا انتخاب کرتے رہے گنا کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور پھر دیا ہوا ہند کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ اگر تو نے ہماری مفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا اے اللہ ناراض کی وہ کون سی گلی ہے کہ جس میں ہم نے گناہوں کا انتقال نہ کیا ہو اور اپنے جسم کا وہ کون سا عزو ہے اے اللہ جس کو ہم نے گناہوں میں استعمال نہ کیا ہو اے اللہ سونے والی ہمیں گنا کرتے ہوئے دیکھتے رہی لیکن اللہ تو نے تو علم کا معاملہ فرمایا اللہ تو نے جس طرح ان گناہوں علم کا معاملہ کیا اللہ مفرت ہمارے اللہ بسے اللہ تجھے تو مقرر پسند ہے بندے جب اپنے گناہوں کی مقصرت تجھ سے چاہتے ہیں تو تو خوش ہو کر اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا اے اللہ یقیناً آپ کے علاوہ ہمارے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے اہل گناہوں سے پاک صاف کر دے گناہوں کی گندگیوں سے ہمارے قلوب کو پاک صاف کر دے گناہ کر کر کے ہمارے قلوب سیاح ہو چکے اے اللہ ہم تو گناہوں کے عادی ہو چکے اگر ان گناہوں کی عادت تو نے نہیں چھڑائی اے اللہ ہمارے لیے اللہ اس کا چھوڑنا بھی مشکل ہے اپنے فضل کا معاملہ فرما اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں اپنی گناہوں والی زندگی سے ہمیشہ نفرت رہی اے اللہ ہم ہمیشہ یہ چاہتے رہے کہ اللہ تیری اطاعت اور اور برداری کرتے رہے لیکن اللہ نقص اور شیطان ہمارے پیچھے لگے رہے اور گناہوں میں مبتلا کر کے چھوڑا اے اللہ ان دونوں دشمنوں کے مقابلے میں اے اللہ تو ہماری بھرپور مدد فرما اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ تو نے اسی لیے آتا فرمایا تھا کہ گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے خیاتین کو تم نے مقیت کر دیا تھا نیکیوں کے دروازے کھول دیے تھے اے اللہ تو نے ہمارے لیے عبادات کو آسان کر دیا روزوں کو آسان کر دیا اللہ قیام رمضان کو آسان کر دیا قیام لہر کو آسان کر دیا قرآن پاک کی تلاوت اور دعاؤں کو آسان کر دیا اللہ پھر ہم تصویر کو آسان کر دیا اللہ ان چوبیس گھنٹوں میں بہت سے ایسے اوقات گزرے جن میں ہم اللہ تیری یاد میں مشغول رہے اللہ ایسے اوقات تو کہ اللہ رمضان کے علاوہ ہماری زندگیوں میں بہت کم گزرا کرتے ہیں تو اللہ ترے جب یہ چیز ہم سے کروائی ہے اللہ اس کی عادت ڈال دے اللہ اس کی عادت ڈال دے اللہ اس کو ہماری گٹھی میں رچا بسا دے اللہ ہر لمحہ ہم تجھے یاد کرنے والے بن جائیں ہمارا کوئی لمحہ اے اللہ خود سے غفلت اور تیری معاشیت میں اے اللہ اصطلاح کی نوبت نہ آئے اے اللہ ہر لمحہ تیری اطاعت اور فرما برداری کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے اعزا اور عقائد کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور مشاہد کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب موسمی متعلقین مخلصین و محدین کی مقصرت فرما اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع امید رکھے ہوئے ہیں اللہ ان کی مقصرت فرما تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمان پوری امت محمدیہ کی مقصرت فرما اللہ اس مہینے میں تو تو بے شمار مخلوق کو اپنی مقصرت سے نوازتا ہے اللہ اور رمضان کی آخری رات میں تو پورے رمضان میں اہلا سونے جتنوں کو معاف کیا تھا جتنوں کو معاف کرتا ہے اے مولا ہمارے لیے گناہوں پر بھی مغفرت کی اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے معاف کر دے اللہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فن فرما اللہ اپنا خصوصی فن فرما راضی ہو جا اللہ تیری رضامندی والی زندگی عطا فرما دے ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اللہ تو اپنی اطاعت و فرما برداری ہم سے کروا لیں اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں اب ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اپنی اطاعت و فرما برداری ہم سے کروا لیں اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اللہ اللہ تین مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تین نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری یعنی کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق اور سعادت حضور اکرم خلاف کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اللہ اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف کرنا شکر و شرک سے شکاط و نفاق سے خشب سے قدر سے بینی اور خود پسندی سے بغض رسے کینا سے حسد سے دخ رسے شوق سے شہرت سے ہدب سے ریا اور شمار سے ہرس اور تباہ سے اللہ اور سوال اور اشرا کے نقص سے دنیا کی مال کی گاہ کی محبت سے اللہ تمام رضائل اور گندگیوں سے ہم کو پاک صاف فرما محاسین اخلاق سے مزین فرما ایمان و یقین سے اسلام و تاج سے اخلاق و استقامت سے الہ تسلیم و رضا سے صبر و شکر سے عزت و عصمت سے جود و سخا سے توازو انتصاری سے تیری ذات عالی پر کمال یقین اور اے اللہ اور کل تیرا اخلاق حسنا سے ہمیں مزین فرما اے اللہ تو ہی ہمارا تجزیہ دے ہے اللہ ہم نے تو اتنی گندگیاں بھری پڑی ہے اللہ جس کی کوئی انتہا نہیں اللہ زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اللہ بال سفید ہو گئے اللہ پاؤں خبر میں لٹک چکے ہیں اور اللہ ابھی تک ان گندگیوں سے نجات نہیں ملی اپنے فضل کا معاملہ فرما دے تجزیہ فرما دے اللہ تو تجزیہ فرما دے تو ہی بہترین تجزیہ کرنے والا ہے اللہ تو نے تو بڑے بڑے گاروں کو اپنی ولایت کا درجہ آتا اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں اے اللہ تیرے لیے تو بہت آسان ہے اللہ اس فیصلے کے لیے تجھے کسی کو پہنچنا نہیں کسی سے مشورہ نہیں کرنا کسی کو جواب نہیں دینا اے اللہ ہماری ولایت کا فیصلہ اے اللہ ہمارے تجیا فرما دے اللہ ہمارا تجزیہ فرما دے اللہ تیری و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب میں سلینا اور نفوس کو مطمئنہ بنا دے اے اللہ تیری دوا میں ذکر اور دوا میں تاج کی ہمیں توفیق عطا فرما ایک لمحے کے لیے بھی پوری معاشیت اور سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت کرنا اللہ تمام اعمال میں اخلاق اقتدا اور احتساب کی کیفیت نصیب کرنا اللہ ہم پر اپنا خصوصی پل فرما دے اللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اعمال پر اللہ استقامت عطا فرما اللہ نماز با سے اول میں تقویر ولا پیدا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دے اے اللہ اچھا ماحول اچھی صحبتیں فرما اے اللہ رمضان میں اپنے گھر میں بلا کر اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا کرا کر کے اللہ تو نے ہم سے تیری ساٹھ اور فرما بداری کرائی اے اللہ رمضان کے بعد بھی سلسلے کو جاری فرما اے اللہ ہمارے لیے آسان کر دے اے اللہ ہمارا ہمارے رمضان کو سر سے قبول عطا اے اللہ ہمارے روزوں کو ہماری تراوی کو ہمارے قرآن سننے اور پڑھنے کو اللہ ہمارے قیام لہر کو اللہ ہماری دعاؤں کو اللہ ہمارے تمام اعمال کو احتکاب کو اللہ قبول فرما لے اللہ ہم جیسے ناقص ہیں گندے ہیں اللہ ہماری اعمال بھی ناقص ہیں لیکن اللہ تیری توفیق کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں اللہ تیری توفیق کو دیکھتے ہوئے اللہ ہم سے درخواست کرتے ہیں اللہ ان کے اندر قبولیت ڈال دے ہماری گندگیوں کو نہ دے اللہ تو نقطہ نواز ہے اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اللہ تیرے ان بندوں کو جن سے تو خوش رہا جن کی عبادتوں سے تجھے تو خوش ہوا اللہ جب تو ان کو نوازے گا تو ان کے ساتھ ہمیں بھی نواز دے ایسا تیرے یہاں تو ایک کے لیے سینکڑوں کو بخشا جاتا ہے اپنے فضل کا معاملہ فرما دے فضل کا معاملہ فرما دے فضل کا معاملہ فرما دے جہنم سے خلاسی کا فیصلہ فرما دے ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے ہمارے اہل عیال کے لیے ہمارے بھائی بہنوں ہماری اولاد در اولاد کے لیے ہمارے دوست اور احباب کے لیے ہمارے عزہ عقائد کے لیے ہمارے اساتذہ و مشائق کے لیے ہمارے مخلصین و محدین کے لیے اللہ تمام مومنین و مومنات پوری امت محمدیہ کے لیے اللہ جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرمانا اپنے فضل کا معاملہ فرمانا اپنے فضل کا معاملہ فرما اللہ ہمیں ہمارے اہل اور تمام متعلقین کو صحت قوت آفیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال کرنا ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ کو اپنے خزانے غیر سے کفالت کرنا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا اللہ ہمارے ذرائع معاش میں خیر و برکت عطا کرنا اللہ اہل زراعت کی زراعت میں اہل تجارت کی تجارت میں اہل صنعت کی صنعت میں اہل ملازمت کی ملازمت میں جن کے لیے اللہ حلال ذرائع معاش ہے اللہ ان تمام میں کیا خیر و برکت عطا فرما اور اللہ جو حرام میں مبتلا ہے آفیت کے ساتھ ان سے نجات عطا فرما کر حلال ذریعہ معاش عطا فرما اللہ ہماری روزیوں میں برکت اور فرما کسی کا نہ بنا ہماری ضروریات کو تو اپنے خزانے غیر سے پورا کرنا پہلا ہماری اولادوں کو عقائد حق کا نافیہ آمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال کرنا برے اخلاق برے کردار و گفتار برے آداب و خواب بری صحبتوں برے ماحول سے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اللہ کو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے سچائی جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اللہ ان کی تعلیم تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں نے ہم پر ڈالی ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت کرنا اللہ ہمیں اور ہماری اما کرتے گھر کے تمام افراد چھوٹوں بڑوں متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا اے اللہ تیرے خلیل نے تجھ سے دعا کی تھی اے اللہ تیرے خلیل نے دعا کی تھی ربی جانی مقیم سلاح اور اے اللہ تیرے خلیل نے تجھ سے دعا کی تھی ربنا یہ اتنت منظری تھی دیوادی مہیری زرعی نیند بھائی کل محرم بنا لیقیم سلاد اللہ اقامت سلاد ہمیں عطا فرمانا ہماری ضروریت کو بھی ہمیں بھی ہمارے تمام متعلقین کو اقامت سلاد کی توفیق عطا پڑھنا نماز کے ساتھ محبت اور عشق عطا پڑھنا نماز کا خصوص و عطا پڑھنا نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کے انوار و برسات سے اللہ ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمول فرما اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما اللہ ارباب اموال کو زکات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما ارباب استطاعت کو اللہ حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما جنہوں نے اللہ حج کے ارادے کیے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ان کے لیے حج کی ادائیگی اور اللہ حس کے لیے جانے کی صورتیں پیدا فرما رکاوٹیں دور فرما اللہ تیرے بہت سے بندے دو دو تین تین چار چار سال سے درخواست دے رہے ہیں اللہ نامنظوری کی وجہ سے اللہ مایوس ہو رہے ہیں اپنے فضل کا معاملہ فرما ہے رکاوٹیں دور فرما اللہ حج مبرور سے مالا مال فرما اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اور ہمارے تمام اہل و عیال متعلقین کو اللہ حج اور عمرے کی اور اللہ حرم شریفین کی زیارت کی شہادتوں سے بار بار مالا مال کرنا اپنے فضل کا معاملہ فرما اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما معاشرت کا حسن عطا فرما آپس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب کرنا آپس کی تلفیوں سے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما اللہ تیری ہر مخلوق کی خیر خواہی کی ہمیں توفیق عطا کرنا تیرے ہر بندے کے دل سوزی کا معاملہ کرنے کی توفیق کرنا اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تھی ہم پر ڈال رکھے ہیں ان تمام کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرنا ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بدیانتی کے اتحاد سے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت کرنا اللہ ہمیں اپنی کمیوں اپنے قصوروں اپنی کوتاہیوں اپنے و ضرور کا اجلاس احساس عطا کرنا کر اللہ اس کی اصلاح کی توفیق عطا کرنا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب کرنا اللہ اس حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو ہم کس سے راضی ہو تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو اللہ اس کی حالت میں بہت عطا فرما قبر کے آزاد سے حفاظت کرنا اللہ محشر کی ہولناکیوں کی حفاظت فرما اس دن کی رسوائی سے بچا لے اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما اپنے حبیب پاک سراسن کے مبارک ہاتھوں اور وہ کوثر کا جام نصیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما اے اللہ نیکیوں کے پلوے کو جھکا دے سامنے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرماس پر سے آفیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے آزاد سے پورے پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول اور بلی نصیب فرما اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما اللہ ہمارے بیماروں کو شہر سے کام لا آجیلا مستمل ما بہت سے وہ ہیں جو خود اور ان کے گھر کے افراد اللہ مدتوں سے اللہ شہر کے شکار ہونے کی وجہ سے اللہ بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں بھگت رہے ہیں آپ کے اثرات سے تکلیفیں بھگت رہے ہیں سال ہر سال گزر گئے اللہ ان کے حالات سن کر اللہ جلدی قابو میں نہیں رہتا اپنے فضل کا معاملہ فرما اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما شہر اور آس کے اثرات سے نجات عطا فرما اللہ مہلک بیماریوں سے نجات عطا فرما اللہ جو کینسر کے بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما بجلی کے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرما اللہ اور جن جن مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ اگلا مستمرہ عطا فرما اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا کرنا اللہ قرضوں کے بوجھ سے آفیت و سہولت کے ساتھ اللہ ان کو گروک دوشی عطا فرما اپنے خزانہ غیر سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا کرنا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو قید بند میں محبوس ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرما اللہ تیرے بہت سے بندے فرمان اس نسبت پر اللہ تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں مانا ملو ملنا یہ بلّہ کا وشواس بنے ہوئے ہیں اللہ ان کو سال ہر سال سے جیلوں میں ڈال کے پڑھایا جا رہا ہے اللہ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی اللہ تیرے بندے اس طرح جیلوں میں قیدوں میں محبوس ہیں اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما اللہ جن کا مقدمات جاری ہیں اللہ ان کو بری فرما دے اللہ براج کے فیصلے فرما دے اللہ اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما جن کے اولاد شادی کی لوگوں کو پہنچ چکی ہے سال زیر عطا فرما کر ان کے نکاح کی چیز سے پیدا فرما اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اس دواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو اس دواجی زندگی کی مسلطوں سے مالا مال کرنا اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما اللہ جہاں بارش کی ضرورت ہے اپنے سنت رحمت کی بارشیں برسا دے اللہ مغربی راجستھان اور مسلم علاقوں میں اللہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مویشی اللہ بھوک کا شکار ہے اللہ بارش سے برسا کر زمینوں کو اور دے سر سب و شادش فرما دے تیرے بندوں تیری مخلوق کی ضرورتیں فرما دے اے اللہ پورے پاک خراطن کا امت جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلومیت کا شکار اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما اللہ برما میں اللہ وہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما گزشتوں کے مظالم سے اللہ ان کو نجات عطا فرما امن و امان کی فضائیں قائم فرما شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما اللہ مساجد کی مدارس کی اے اللہ ہر چیز کی قرآن پاک کی حرمت و عظمت کی اللہ حفاظت فرما دے اے اللہ خان کے مسلمانوں پر رحم فرما اہل حق کی حفاظت فرما اشار سب کے مظالم سے اللہ ان کو نجات عطا فرما عراق کے مسلمانوں پر فلسطین کے مسلمانوں پر آسام کے مسلمانوں پر افغانستان کے مسلمانوں پر اللہ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی ہے اللہ مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں صرف نصرت فرما اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے ہو ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے ہو